حج ایک عبادت ہے وہ استعاد رکھنے والے کے اوپر زندگی میں ایک بار کے لیے فرض ہے جو آدمی استاد نہ رکھتا ہو اس کے اوپر حج کی فریضت نہیں حج میں آدمی اپنے وطن سے نکل کر حجاز جاتا ہے اور وہاں مکہ میں داخل ہو کر کعبہ کا طواف کرتا ہے وہ صفا اور مروہ نام کی دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتا ہے عرفات میں قیام کرتا ہے جمال پر پتھر مارتا ہے قربانی کرتا ہے اس طرح دو اس طرح کے مختلف عبادتی رسوم ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں اس کا نام حج ہے یہ حج بندے کی طرف سے اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنے کا ایک علام کی صورت ہے ان عمال کے ذریعے بندہ یہ عہد کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کے لیے سونپ رہا ہے اس کی زندگی صرف خدا کے گرد گھومے گی وہ خدا کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہے حج کے عمل کے دوران آدمی کعبہ کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرتا ہے وہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخی یادگاروں کو دیکھتا ہے وہ اپنے کچھ ایام کو اس ماحول میں گزارتا ہے کہ جہاں اسلام کی ابتدائی تاریخ بنائی گئی اس طرح حج ایک آدمی کو خدا سے اور خدا کے پیغمبروں سے جوڑنے کا ذریعہ بن جاتا ہے وہ خدا کے نیک بندوں کی زندگیوں کو کو یاد دلاتا ہے وہ اسلام کی تاریخ سے زندہ تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس کے ساتھ حج ساری دنیا کے خدا پرستوں کو متحد کرتا ہے وہ دنیا بھر کی ایمان والوں کے ذہن میں اس حقیقت کو تازہ کرتا ہے کہ ان کی نسلیں اور ان کی قومیں خواہ الگ الگ ہوں مگر ایک خدا پر قیدہ ان کے عالمی اتحاد کی مضبوط بنیاد ہے وطن کے اعتبار سے وہ خواہ کتنے ہی مختلف ہوں مگر ایک خدا کا پرستار ہونے کے اعتبار سے وہ سب کے سب ایک ہیں اور ہمیشہ ایک رہیں گے حج اصلاحن خدا کی عبادت ہے مگر عملی اعتبار سے اس میں دوسرے بہت سے بہت سے ملی فائدے بھی شامل ہو جاتے ہیں انہیں انہیں میں میں سے سے ایک ایک اتحاد اتحاد ملی ہے اخلاق اخلاق باہمی سلوک ہے اخلاق اس برتاؤ کا نام ہے کہ جو روز مرہ کی زندگی میں ایک آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ کرتا ہے اس اخلاق کا اصول کیا ہے اس کا سادہ اصول یہ ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی چاہو جو اپنے لیے چاہتے ہو تم دوسروں کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو جیسا برتاؤ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ہر آدمی جانتا ہے کہ وہ میٹھے بول کو پسند کرتا ہے اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے بولے تو میٹھے انداز میں بولے ہر آدمی چاہتا ہے کوئی اس کی راہ میں کوئی پرابلم نہ کھڑا کرے اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی راہ میں کوئی پرابلم کھڑا کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بچائے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا معاملہ کریں تو اس کے لیے ہر آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی اس کا سابقہ دوسروں سے پڑے تو ان کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کا معاملے کی کوشش کرے اخلاق کا یہ معیار انتہائی سادہ اور فطری ہے یہ اتنا سادہ ہے کہ ہر آدمی اس کو جان سکتا ہے خواہ عالم ہو یا جاہل حتیٰ کہ ایک اندھا یا معذور آدمی بھی نہایت آسانی کے ساتھ یہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے پسندیدہ ہے اور کیا چیز ناپسندیدہ اس حدیث نے انسانی اخلاق کا ایک ایسا معیار دے دیا کہ جس کو سمجھنے سے کوئی بھی چیز عاجز نہیں ہو سکتا اس طرح اسلام نے ہر آدمی کو اس کے اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں میں یہ بتا دیا کہ لوگوں سے معاملہ کرنے کس کس قسم قسم قسم کا کا کا سلوک سلوک کیا جائے اور نہ کریں حدیث میں ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اس کے مطابق اچھا انسان بننا کوئی پرسرار معاملہ نہیں اس کا سادہ فارمولہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوہرے معیار سے بچا لے ایسا کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو اعلیٰ انسانی اخلاق کا مالک پائے گا صبر صبر کا اصل مطلب ہے رکنا اپنے آپ کو تھامنا انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اونچے آدرشوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے مگر دنیا میں قدم قدم پر ایسی ناپسندیدہ باتیں سامنے آتی ہیں جو آدمی کو بھڑکا دیں جو آدمی کے نشانہ کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسری طرف کر دیں ایسی حالت میں آدمی اگر ایسا کرے کہ وہ ہر بھڑکنے والی بات پر بھڑک اٹھے وہ وہ ہر ناموافق چیز سے الجھ جائے تو اپنے مقصد کی طرف اپنا سفر جاری رکھنے میں کامیاب نہیں ہوگا وہ غیر متعلق چیزوں میں الجھ کر رہے گا اس معاملہ کا واحد حل صبر ہے صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس جس کسی کڑوے تجربہ سے سابقہ پیش آئے تو بھڑک اٹھنے کے بجائے برداشت کا طریقہ اختیار کرے وہ جھٹکے کو سہمتے ہوئے سچائی کے راستہ پر آگے بڑھ جائے یہ صبر اس کی طرف باہر کی دنیا میں پیش آنے والے مسائل کا عملی حل ہے دوسری طرف وہ آدمی کے لیے اپنی شخصیت کی تعمیر کا ذریعہ ہے صبر نہ کرنے والے شخصیت منفی رجحانات کے درمیان پرورش پاتی ہے اور جو آدمی صبر کر لے اس کی شخصیت مثبت رجحانات کے درمیان پرورش پانے لگتی ہے صبر پسپائی نہیں ہے صبر کا مطلب جوش والے راستہ کو چھوڑ کر ہوش والے راستہ کی طرف اقدام کرنا ہے سب یہ ہے کہ آدمی نازک موقع پر اپنے جذبات کو تھامے وہ اپنی عقل کو استعمال کر کے زیادہ مفید سمت میں اپنے عمل کا میدان تلاش کر لے موجودہ دنیا اس ڈھنگ پر بنی ہوئی ہے کہ یہاں ہر شخص کو لازمن ناخوشگوار باتوں سے سابقہ پیش آتا ہے ناقابل مشاہدہ مناظر اس کو سامنے اس کے سامنے آتے ہیں اس کو ناقابل آوازیں سننی پڑتی ہیں ایسی حالت میں الجھاؤ کا طریقہ اختیار کرنے کا نام بے صبری ہے اور اراض کا طریقہ اختیار کرنے کا نام صبر ہے موجودہ دنیا میں کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے مقدر ہے جو ناخوشگوار مواقع پر صبر کا طریقہ اختیار کریں سچ بولنا مومن ایک سچا انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے وہ ہر معاملہ میں وہی بات کہتا ہے جو واقعہ کے مطابق ہو مومن اس کا تحمل نہیں کر سکتا کہ وہ جھوٹ بولے اور جو چیز سچ ہے اس کا اظہار نہ کرے سچ بولنا کیا ہے سچ بولنا یہ ہے کہ آدمی کے علم اور اس کے بول میں تضاد نہ ہو وہ جو کچھ جانتا ہے وہی بولے اور وہ جو بول رہا ہے تو وہی ہو جو اس کے علم میں آیا ہو اس کے برعکس جھوٹ یہ ہے کہ آدمی کا علم اس کو ایک بات بتاتا ہو مگر اپنی زبان سے وہ کسی دوسری بات کا بیان کرتا ہو سچائی مومن کے کردار کا ایک اعلیٰ ترین پہلو ہے مومن ایک با اصول انسان ہوتا ہے اور با اصول انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور رویہ درست نہیں کہ وہ جب بھی بولے تو سچ بولے سچائی کے خلاف بولنا اس کے لیے کسی حال میں ممکن نہیں خدا کی دنیا پوری کی پوری سچائی پر قائم ہے یہاں ہر چیز اپنے آپ کو اسی روپ میں ظاہر کرتی ہے جو کہ حقیقت اس کا روپ سورج چاند دریا پہاڑ درخت ستارے اور سیارے سب کے سب سچ پر قائم ہیں وہ اپنے آپ کو ویسا ہی بتاتے ہیں جیسا کہ وہ حقیقت ہیں خدا کی وسیع دنیا میں کوئی بھی چیز جھوٹ پر قائم نہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں جس کی حقیقت کچھ اور ہو اور وہ اپنے آپ کو کسی اور صورت میں ظاہر کرے یہی فطرت کا کردار ہے جو افاقی سطح پر پھیلا ہوا ہے مومن بھی عین اسی کردار کا حامل ہوتا ہے وہ جھوٹ اور دو عملی سے مکمل طور پر پاک ہوتا ہے مومن سراپا سچائی ہوتا ہے اس کا پورا وجود سچائی میں ڈھلا ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہی یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ اندر سے باہر تک ایک سچا انسان ہے سچ بولنا مومن کے لیے صرف ایک پالیسی نہیں بلکہ وہ اس کا دین ہے سچائی کے معاملہ میں سمجھوتا کرنا اس کے لیے ممکن نہیں وہ سچ بولتا ہے کیونکہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا وہ سچ بولتا ہے اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ سچ نہ بولنا اپنے ذات کی نفی ہے اور جو چیز خود اپنے ذات کی نفی ہے اس کا ارتقاب کسی بھی شخص کے لیے ممکن نہیں وعدہ اجتماعی زندگی میں باہمی معاملات کرتے ہوئے بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کوئی وعدہ کرتا ہے ایسا وعدہ بظاہر دو انسانوں یا دو گروہوں کے درمیان ہوتا ہے مگر اس میں تیسرا فریق اللہ ہوتا ہے جو گواہ کی حیثیت سے لازمی طور پر اس میں موجود رہتا ہے اس لیے ہر وعدہ ایک خدائی وعدہ بن جاتا ہے اس لیے مومن وعدہ کے بارے میں نہایت حساس ہوتا ہے اس کا یہ یقین ہر وعدہ جو دو آدمیوں کے درمیان کیا جائے وہ خدا کی نگرانی میں ہوتا ہے اور خدا کے یہاں اس کا حساب ہوگا یہ یقین اس کو مجبور کرتا ہے کہ وہ وعدے کے بارے میں حد درجہ ذمہ دار ہو جب وہ کسی سے ایک وعدہ کر لے تو لازمن وہ اس کو پورا کرے جس سماج میں لوگ اس صفت کے حامل ہوں کہ وہ وعدہ ضرور پورا کریں اس سماج کا ہر فرد قابل پیشگوئی کردار کا حامل بن جاتا ہے ایسے سماج میں وہ خاص صفت آ جاتی ہیں جو بقیہ کائنات میں وسیع پیمانہ پر موجود ہے اس کائنات کا ہر چیز درجہ بدرجہ صحت کے ساتھ اپنا عمل کر رہا ہے مثلاً سیاروں اور ستاروں کی گردش کے بارے میں پیشگی طور پر جانا جا سکتا ہے کہ وہ اگلے سو سال بعد یا ہزار سال بعد کہاں ہوں گے اس طرح پانی کے بارے میں پیشگی طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنا درجہ حرارت پر ابلنے لگے گا اس طرح کائنات پوری کائنات پیشگوئی کردار کی حامل بن گئی ہے جس سماج میں لوگ وعدہ کرنے والے بن گئے ہوں اس سماج میں اپنے آپ بہت سی دوسری خوبیاں پرورش پانے لگتی ہیں مثلا ایسے سماج میں لین دین کے جھگڑے نہیں ہوتے ایسے سماج میں ایک دوسرے پر اعتماد کی فضا قائم ہو جاتی ہے ایسے سماج میں ہر آدمی سکون کی حالت میں ہوتا ہے کیونکہ اس کا یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ اس کو دوسروں کے ساتھ وعدہ خلافی کا معاملہ پیش آئے وعدہ پورا کرنا اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے اور ایمان آدمی کو اسی اعلیٰ ترین اخلاقی صفت کا حامل بناتا ہے صفائی مومن ایک پکیزہ انسان ہوتا ہے سب سے پہلے ایمان اس کی روح کو پاکیزہ بناتا ہے اس کے نتیجے میں اس کا ظاہر بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے اس کا ایمانی مزاج اس کو ایک صفائی پسند انسان بنا دیتا ہے مومن اپنے نماز کے لیے روزانہ کم از کم پانچ وقت ہاتھ منہ پاؤں اور چہرہ کو دھو کر وضو کرتا ہے وہ روزانہ ایک بار نہا کر اپنے پورے جسم کو پاک کرتا ہے اس کا کپڑا خاص سادہ ہو مگر وہ ہمیشہ دھلا ہوا صاف ستھرا کپڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ پسند کرتا ہے کہ اس کا گھر گھر صاف ستھرا رہے چنانچہ روزانہ کی صفائی سامان کو کرینہ سے رکھنا ہر اس چیز سے گھر کو پاک رکھنا جو بدبو یا گندگی پیدا کرنے والی ہو یہ ساری چیزیں اس کی روزمرہ زندگی میں شامل ہو جاتی ہیں مومن کو اس کے بغیر چین نہیں آتا کہ اس کے جسم سے لے کر اس کے گھر تک ہر چیز صاف ستھری رہے صفائی کا یہ ذوق صرف اپنے جسم اور اپنے گھر تک محدود نہیں رہتا اس کا یہ ذوق اس کے گھر کے باہر اس کے پڑوس تک پہنچ جاتا ہے وہ چاہنے لگتا ہے کہ وہ جہاں سے رہے رہے جہاں اس کا پورا ماحول صاف ستھرا رہے وہ وہ اس اس کا پورا اہتمام کرتا ہے یا کے گھر والے آس پاس کے ماحول کو گندا کرنے کا سبب نہ بنے یہی تربیت وہ دوسروں کو بھی دیتا ہے اس کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ اپنے پورے پڑوس میں صفائی ستھرائی کا ماحول قائم نہ کر لے عام لوگوں کے لیے صفائی صرف صفائی ہے مگر مومن کے لیے صفائی عام معنوں میں صفائی بھی ہے اور اس کی ساتھ وہ ایک عبادت بھی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے خدا صاف ستھرے لوگوں کو پسند کرتا ہے مزید یہ کہ مومن کا ایمان اس بات کی ضمانت ہے کہ وہ اپنے اپنے آپ جسم کو پاک صاف کرے اور اس اس کے ساتھ کی روح بھی پاک صاف ہو جائے اس لیے جب وہ جسمانی پاکی کا عمل کرتا ہے تو عین اس وقت اس کے لیے یہ دعا خدایا تو میرے ظاہر کے ساتھ میرے باطن کو بھی پاک کر دے اس کے روح کی پاکی کا ذریعہ بن جاتا ہے داری یعنی ٹالرنس ایک اعلیٰ انسانی اور اسلامی صفت ہے رواداری کا مطلب دوسروں کی رعایت کرنا ہے اس کے مقابلہ میں عدم رواداری صرف یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے آپ کو جانے وہ دوسروں کے تقاضے سے بے خبر ہو جائے رواداری ایک اعلیٰ انسانی اسپرٹ ہے اس کو شریعت میں مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے مثلا رفق تعلیف قلب شفقت اعلی وغیرہ آدمی کے اندر جب خدا پرستی اور سچی دینداری آتی ہے تو وہ خود غرضی کے تحت پیش آنے والے تمام برائیوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے وہ اپنی ذات میں جینے کے بجائے حقائق میں جینے لگتا ہے ایسا انسان عین اپنے مزاج کے مطابق دوسروں کو محبت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے وہ دوسروں سے کسی چیز کا امید نہیں امیدوار نہیں ہوتا اس لیے دوسرے اس سے اختلاف رکھیں یا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں تب بھی وہ دوسروں کا خیر خواہ بنا رہتا ہے تب بھی وہ دوسروں کی رعایت کرتا ہے تب بھی وہ دوسروں کے ساتھ اپنا روادارانہ سلوک کو باقی رکھتا ہے رواداری یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں دوسرے کی عزت کرے خواہ اس کے موافق ہو یا اس کے خلاف وہ ہر حال میں دوسروں کو اعلیٰ انسانی درجہ دے خواہ وہ اس کا اپنا ہو یا غیر وہ دوسرے کے کیس کو ہر حال میں ہمدردی کا کیس سمجھے خواہ دوسرے کی طرف بظاہر غیر ہمدردانہ سلوک کا اظہار کیوں نہ ہوا ہو رواداری کا مطلب دراصل دوسروں کو رعایت کرنا ہے اجتماعی زندگی میں لازمی طور پر ایک اور دوسرے ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات پیش آتے ہیں مذہب کلچر رواج اور ذاتی ذوق کا فرق ہر سماج میں باقی رہتا ہے ایسی حالت میں اعلیٰ انسانی طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہوئے دوسروں کے ساتھ رعایت اور توسیع کا طریقہ اختیار کرے وہ اپنی ذات کے معاملے میں اصول پسند ہو مگر دوسروں کے معاملہ میں روادار وہ اپنے آپ کو اپنے معیار کی روشنی میں جانچے مگر جب دوسروں کا معاملہ ہو تو وہ رواداری اور وسط ضرف کا طریقہ اختیار کرے یہ رواداری انسانی شرافت کا لازمی تقاضا ہے اسلام آدمی کے اندر یہی اعلیٰ شرافت پیدا کرتا ہے احتراز یا اوائڈنس اسلام کا ایک اہم معاشرتی اصول اعراض یعنی اوائڈنس ہے یعنی شکایت اور اختلافات کے موقع پر ٹکراؤ سے پرہیز کرنا اشتعال کے موقع پر رد عمل کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو مثبت رویہ پر قائم رکھنا ہر مرد دو عورت کا مزاج دوسرے مرد و عورت سے مختلف ہوتا ہے اس طرح ایک اور دوسرے کے درمیان اور بہت سے فرق ہیں اس کے بنا پر بار بار ایک کو دوسرے سے ناخوشگواری کا تجربہ پیش آتا ہے ایک اور دوسرے کے درمیان اختلافات کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں اجتماعی زندگی میں خواہ وہ گھر کے اندر کی ہو یا گھر کے باہر کی اس طرح کی ناپسندیدہ صورتحال کا پیش آنا بالکل فطری ہے اس کو روکنا کسی حال میں ممکن نہیں ہے اب ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر اختلافات سے ٹکراؤ کیا جائے ہر ناخوشگواری سے براہ راست مقابلہ کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کی جائے اس طرح کی کوشش غیر فطری ہے اس لیے کہ وہ مسئلہ کو صرف بڑھانے والی ہے وہ ہرگز اس کو گھاٹے والی نہیں ہے اس کو گھٹانے والی نہیں ہے اسلام میں ایسے موقع پر کی تعلیم دی گئی ہے یعنی ناخوشگوار صورتحال کو مٹانے کے بجائے اس کو برداشت کرنا اشتعال انگیزی کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس کو نظر انداز کرنا اختلافات کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحد ہو کر رہنا اسلام کے مطابق یہ صرف ایک معاشرتی طریقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک عظیم ثواب بھی ہے لوگوں کے درمیان اچھے طریقے سے رہنا عام حالات میں بھی ایک ثواب ہے مگر جب کوئی شخص شکایت اور اختلافات کے باوجود لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ پر قائم رہے وہ اپنے منفی جذبات کو دبا کر مثبت روش کا ثبوت دے تو وہ اس کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے خدا کے یہاں ایسے لوگوں کا شمار مسلم میں کیا جائے گا یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں برتر اخلاق اور اعلیٰ انسانیت کا ثبوت دیا اراض کے بغیر اعلیٰ انسانی کردار پر قائم رہنا ممکن نہیں